بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک آپ ٹھیک کیسا موسم چل رہا ہے موسم پلیزنٹ ہے اور میتھمیٹیکل اچھا۔ میتھمیٹیکل موسم کیسا ہے موسم گمبھیر ہے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں آج لیکچر نمبر ایٹ ہمارا نومیریکل انالیسس کا ہے یہ لیکچر نمبر ایٹ اس سے پہلے ہم نے جو سات لیکچرس کیے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں لیکن آج کل جو ہم جس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں چیپٹر ٹو کے اندر solution of non linear equation اس کی بات چیت کی ہے ہم نے آپ کے ساتھ اور اس کے اندر ہم نے کیا کچھ بتایا ہے اس میں آپ نے آپ کو انٹروڈکشن بتایا تھا تھوڑا سا کس کے بارے میں نان لینئر اکویشن کے بارے میں اس کے بعد ہم نے بائی سیکشن میتھڈ آپ کو بتایا ہے this is a method of یہ finding the roots of the non linear equation regular falsi method ہے میتھڈ آف ریٹریشن ہے last time Newton Raphson method اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکنڈ میتھڈ بھی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ نیوٹن ریپسن میتھڈ کا جو ہم نے کنورجنس کا طریقہ کار بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے کنورج کرتا ہے اسی طرح سیکنڈ میتھڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کنورج کرتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ جو سب سے تیزی سے کنورج کرتا ہے یا کوآڈریٹیکلی کنورج کرتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب نے بتایا تھا کہ سیکنڈ میتھڈ جو کنورج کرتا ہے it is faster than the linear methods but it is slower than the Newton Raphson method اس کا جو ریٹ آف کنورجنس ہے 1.61 آپ کو لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا سیکنڈ میتھڈ کے بعد ہم نے مولرس میتھڈ بتایا تھا ٹھیک ہے جب مولرس میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد لاسٹ ٹائم نے یہ جو ایگزامپل دی آپ کو کہا تھا کہ ایگزامپل آپ مکمل کر لیجیے گا تو ڈاکٹر صاحب جب یہ ہم بتا بتا رہے تھے ان کو جی۔ تو ہمیں کوئی تھوڑی سی فیڈ بیک جو ملی ہے اس میں یہ پتا چلا کہ بچوں کو تھوڑا سا لاسٹ لیکچر اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیکچر ہم دوبارہ سے ریوائز کر دیں ریوائز کر دیں ریپیٹ کر دیں تو ہم انہیں ریپیٹ کر دیتے ہیں تو جو ہم نے جس طرح سے ڈیسائیڈ کیا ہے جی۔ تو ان کی اطلاع کے لیے کہ ہم ایسا کریں گے کہ تین حصوں میں اس کو بانٹ لیں گے آج کے لیکچر کو جی۔ پہلے تو ہم میتھڈ کو مکمل کریں گے دوبارہ مدرس میتھڈ کو ریوائز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایگزامپل ہم نے کی جی۔ اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور تھرڈ میں پھر جو لاسٹ رہ گیا گرافس میتھڈ کو لے کے چلیں گے ٹھیک ہے نا and after that we will complete this lecture ہمارا خیال تھا کہ یہ جلدی ہو جائے گا لیکن کچھ ٹائم لگ گیا ہے لیکن چلیں اپنے اپنی طرف سے الیبریٹ کر کے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے جتنا آسان ایکسپلین کر کے ایکسپلین کر سکتے تھے we have try to explain it and اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اسی طرح جی۔ جو ہمارا جو طریقہ کار تھا ہم نے کہا کہ پہلے ہم مولس میتھڈ کو ریوائز کرتے ہیں جی تو اس کے بعد پھر اس کا ایگزامپل کریں گے جی۔ اور پھر گراف میتھڈ اور پھر چیپٹر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم اسٹارٹ کریں گے سسٹمز آف لینئر اکویشن جناب اسٹارٹ کرتے ہیں مولرس میتھڈ کو مولرس میتھڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے thanks to the virtual university thanks to the government of Pakistan کیا کرتے ہیں اس مولرس میتھڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہم تین پوائنٹس لے لیتے ہیں ویری کلوز بائی ایک ایکس آئی مائنس ون ایک ایکس آئی مائنس ٹو اور تیسرا ایکس آئی یس سیکوینس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو first point is x i x i minus one x i minus two یہ ہم نے تین پوائنٹس لے لیے اور تینوں کے تینوں جو ہے نا وہ ڈسٹنکٹ ہیں اس کے بعد ہم نے ایک نوٹیشن بتائی تھی ایک کنونشن ہم نے بتایا کہ ہم جو اڈاپٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ the value the function at the point x i کو ہم لکھیں گے ایف آئی یہ f with in bracket x i کو ہم نے سمپلیفائی لکھ دیا ایف آئی اور کہیں لکھا ہوا اگر آپ کے پاس ایف آئی مائنس ٹو اس کا مطلب ہوگا the value the function at the point x i minus two ٹھیک ہے نا تو یہ جناب ہم نے نوٹیشن کی ہے کہ f of x i to f i f of x i minus one is equal to f i minus one f of x i minus two is to f i minus two ٹھیک ہے یہ جب ہم نے کیا ہے اس کے بعد تو ہم نے کہا کہ noting that any three distinct points in the x y plane uniquely determine polynomial of second degree اور کوئی بھی polynomial of second degree generalize form میں لکھا جا سکتا ہے f x x x x x two a a square square plus plus plus plus b b c c یہ پالینومیل کی میں بات کر رہا ہوں میں اکویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے زیرو uh, نہیں ہے f x x x is equal to a square plus plus b c اب جو تین پوائنٹس ہیں یہ اس پہ لائی کرتے ہیں کون سے پوائنٹس تین وہی والے آپ کے پاس x x x i i i minus minus one two یہ میں نے ایکس ایکسس پہ بتایا پوائنٹس کا اگر آپ کہیں گے تو پوائنٹس جو ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے x i minus two f i minus two x i minus one f i minus one x i f i یہ جب تینوں آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے اس کے اندر میں تو they must satisfy that one تو ہمارے پاس یہ تین اکویشن آ گئیں پہلی اکویشن کو پڑھتا ہوں باقی تین اکویشن باقی دو اکویشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہوں گی پہلی اکویشن ہے a x i minus two whole square plus b x i minus two plus c is equal to f i minus two اور once again I try to emphasise again that f i minus two is equal to f of x i minus two ٹھیک ہے once again f of x i will be equal to f i تو جناب اس کو کرتے ہیں ہم نے یہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ اگر تین پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تو اس کو ہم نے ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک کرو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ کچھ پیرابولک ٹائپ کرو جو ڈاٹر لائن سے آپ کو نظر آ رہا ہے باقی جو کوڈیٹک پالینومیل ہے وہ تو ڈرا ہوا وہی ہے یہاں پہ موجود ہے ہاں جناب پھر کیا کرتے ہیں ہم نے ایلیمنیٹ کیا کیا چیز ایلیمنیٹ کی اے بی سی ایلیمنیٹ کر لیا تو ایک ڈیٹرمنٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں اور وہی ڈیٹرمنٹ فارم ہم نے لکھا ہے جس کے اندر فرسٹ رو ہے ایکس ون ایف اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آئے گا x i square x i one اور ایف اور یہ this determinant to zero it represents کہ یہ آپ کے پاس ایک کویشن ہے کون سی ہے کوالٹی کا کویشن ہے کس کے اندر ہے ایکس کے اندر ہے ایکس اگر اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک کوالٹی کی کویشن آ جائے گی اور جو جس کے اندر ویریبل ایکس ہے اس کو ایکسپینڈ کر لیں کسی طریقے سے بھی ایکسپینڈ کر لیں جو بھی آپ کو طریقہ کار موجود ہے لینئر جبرا میں آپ نے بہت ایکسپینشن uh, کی ہوگی ڈیٹرمنٹ کی ہم نے ایک اس کو ڈفرینٹ فارم میں ریپرزینٹ کیا ہے اور اس ریپرزینٹیشن کے اندر آپ کے پاس تین ٹرمز ہیں ایک ٹرم جو ہے that will be of f i minus two and second of f i minus one and last of f i تو ایف آئی والی ٹرم کو میں پڑھ دیتا ہوں f is equal to first term plus second term and the third term is given by x minus x i minus two multiplied with x minus x i minus one divide by x i minus x i minus two multiplied with x i minus x i minus one whole multiplied with f i یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے سو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا کس کے لیے ایف کے لیے یعنی ایف آف ایکس جیسے میں نے بتایا کہ یہ دس از اے کوڈیٹک پالینومیل ٹھیک ہے یہ پالینومیل آف سیکنڈ ڈگری ہے موجود جس کے اندر جو ویریبل ایکس ہے اب تھوڑی سی ہم سبسٹیوشن کریں گے اور سبسٹیوشن کرنے کے بعد اس کو ہم سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے الٹیمیٹلی ہمارا پرابلم کیا ہے یہ جی، ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا لائٹ سائڈ پہ جی۔ یہ بچوں کو ہم بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ایکس آئی ہے اور ایکس آئی پلس ون یا جو ہم وہاں پہ کہتے ہیں ایکس این ہمارے پاس موجود ہے ایکس این پلس ون ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ تو ابھی ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ویلیوز پٹ کی جو تین پوائنٹس دیے تھے اور اس کے بعد اسے ڈیٹرمنٹ بنا تھا اس سے ہم نے جو اپروکسیمیٹ فنکشن لے رہے ہیں وہ یہ آ رہا ہے ایگزیکٹلی تو اس کو پھر میں آگے جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں اس کو آگے کریں میں تھوڑا سا ایک توجہ گراف کے اوپر ان کی دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کیونکہ جی ڈاکٹر جیسے آپ نے بتایا ہمارا پرپز یہ ہے کہ یعنی اس میتھڈ کا پرپز یہ ہے کہ ہم روٹ کی non linear equation a x square is a non linear equation اس ایکویشن کی سولوشن معلوم کریں سولوشن معلوم کرنے کے لیے ایک آربیٹری سیکنڈ ڈگری پالینومیل لیا گیا اس پالینومیل سے جو گراف ہم بنا رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ سے پیرابولک گراف بن رہا ہے اور آربیٹریلی ساتھ میں ایک پالینومیل بھی بنا ہوا ہے تو جو پالینومیل کی اگر ہم روٹ دیکھیں تو اور ہمارا جو ایک اپروکسیمیٹ پیرابولا قریب سے گزر رہا ہے ڈاٹر لائن سے تو دیکھیں اس کی روٹ نسبتاً کافی قریب ہے اور یہ ایک it is just a thought that it will be near to the actual root actual root تو وہ ہوگی جہاں سے پالینومیل ایکس ایکسس کو کٹ کر رہا ہے لیکن وہ dotted line is approximating it and with each iteration ہم اس کو امپروو کرتے جائیں گے اپنی اپروکسیمیشن کو اور مولر میتھڈز یہی ہمیں ایک ڈیوائس دیتا ہے کہ ہم ایکچوئل روٹ کو معلوم کر سکیں تو dotted line is not the real root لیکن it is approximating the real root which is near by بھائی یہ گراف شو کرتا ہے اس کو میں نے کہا میں تھوڑا سا لیبریٹ کر دوں تھینک تھینک یو یو آگے چلتے ہیں جناب ہم آگے چلنے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں دو سلائڈس اب تیسری سلائڈ میں یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ this was a second degree polynomial اب ہم نے دو یا تین سبسٹیٹیوشن کی ہیں پہلی سبسٹیٹیوشن یہ ہے کہ h is equal to x minus x i یعنی وہ بڑا سا ایکسپریشن تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا چھوٹا ہو جائے h is equal to x minus x i اور h i is equal to x i minus x i minus one and h i minus one is equal to x i minus one minus x i minus two اب یہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کی ہے جس میں ایچ ایچ آئی اور ایچ آئی مائنس ون ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہماری جو اکویشن ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی ساری ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا جو پالینومیل آپ کے پاس پہلے ایکس کے اندر تھا اب وہ شاید ایچ کے اندر ہو جائے گا شاید نہیں بلکہ سرٹن ہو جائے گا ٹھیک بات ہے کیونکہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے اپنی کنوینئنٹ کے لیے تو اب پہلے ویریبل ہمارے پاس ایکس تھا اور اب ویریبل جو ہے polynomial polynomial in h second degree جی بالکل ٹھیک ہے تو جناب یہ وہی چیز ہے اسی طرح کا ایکسپریشن ہے بالکل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تین ٹرمس ہیں پہلی ٹرمس ہے that is of f i minus two third second is f i minus one and the third one is f i پھر ہم نے کیا کیا پھر ایک اور سبسٹیوشن کیا ہے کیونکہ ابھی ایچ کافی سارے آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایک اور سبسٹیوشن کریں وہ کیا ہے کہ لیمڈا ہم لے کے آئے وی ہیو انٹروڈیوس اندر پیرامیٹر اندر variable which is lambda and lambda is given by h over h i یا ان ادر ورڈس کہہ سکتے ہیں کہ x minus x i over x i minus x i minus one آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ پہلے آپ نے دو سبسٹیوشن کیوں کی دو اسٹیپ میں کیوں گئے کہ پہلے ایچ میں لا کے لانے کے بعد تھوڑا سا ایک سمپلیفائڈ ہو گیا اب ہمارے پاس جو سبسٹیوشن کریں گے تو وہ ذرا آسانی سے ہو جائے گی lambda is equal to h over h i and lambda i is equal to h i over h i minus one and then the next one delta i is equal to one plus lambda i تو ایک ڈیلٹا آئی بھی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ون پلس لیمڈا آئی کے برابر ٹھیک ہے تو یہ جب ہم نے سبسٹیوشن کیا تو ہمارے پاس فنکشن آ گیا وہی فنکشن جو ایکس کا تھا پھر اس کا ایچ کا ہو گیا اب فنکشن کس کا ہو گیا لیمڈا کا ہو گیا function of lambda is equal to one over delta i into lambda into lambda plus one lambda i square f i minus two minus lambda into lambda plus one plus lambda i to the power minus one into lambda i delta i f i minus one plus lambda plus one plus lambda i to the power minus one lambda i f i تو یہ آپ کے پاس جناب تین ٹرمس آ گئیں اور تینوں ٹرمس جو ہے نا that is divide by delta i تو اب آگے چلتے ہیں آگے چلنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے اس کو ری ارینج کیا ری ارینج کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہ ٹرمز جس کے اندر لیمڈا اسکوائر ہے وہ ایک طرف کر لیں لیمڈا جو ہے وہ ایک ساتھ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ الگ کر لیں تو آپ کے پاس یہ تین ٹرمس آ گئیں ایک لیمڈا اسکوائر اس کے کافیشنٹ ہے دوسری جو ہے لیمڈا اس کے coefficient and last was the constant which is f i تو یہ اسی فارم میں ہو گیا a x square plus b x plus c a کی ویلو اتنی بڑی آئی ہے بی کی ویلو کے پاس ہے اور سی آپ کے پاس ایف ایف آئی آ آ گیا to compute lambda set is zero we this one یعنی وہی چیز گئی نا آپ کے پاس جس طرح میں نے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک equation a plus plus b x c is equal to zero پہلے پالینومیل تھا اب یہ اکویشن بن گئی ہے تو وہی چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اکویٹ کیا زیرو کے برابر اور ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر دی ہے جی آئی جو وہ ٹرم تھی نا اس کی جگہ ہم نے جی آئی انٹروڈیوس کر دیا ہے g i is equal to f i minus two lambda delta plus f i plus delta چیز ہے function plus f plus delta i ٹھیک ہے نا اب یہ جو چیز ہے اس سے آپ جو ہمارے پاس اوپر اکویشن دی ہوئی ہے that is a quadratic equation in lambda آپ اس طرح سے سالو کر سکتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ کار یہاں بتایا کہ پوری اس اکویشن کو لیمڈا اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیں جب لیمڈا اسکوائر سے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو this will once again be a quality quality equation but this equation will not be in lambda but in one over lambda تو ہمارے پاس جو وہ اکویشن آئی جو کہ کوالٹیٹک بھی ہے اور ون اوور لیمڈا میں وہ کیا ہے F I delta I over lambda square plus G I over lambda plus lambda I into F I minus two lambda I minus F I minus one delta I plus F I is equal to zero تو یہ جناب آپ کے پاس اکویشن آئی ہے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر بھی ہے اس کو دیکھ لیجیے گا اس میں جی آئی کی ویلو اوپر دی ہوئی ہے and similarly the value of F I we know the delta I we know which is equal to one plus lambda I and so on so forth اب آگے چلیں ہمارے پاس ایک نیکسٹ سلائڈ ہے اور نیکسٹ سلائڈ میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم نے سالو کیا ہے وہی کوالٹی فارمولا استعمال کیا کون سا والا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس A X square plus B X plus C is equal to zero ہے تو آپ کے پاس X A C divide by two A ہونا چاہیے یہی یہاں پہ ون اوور لیمڈا کے لیے سالو کیا تو ون اوور لیمڈا کے لیے یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آیا ایک ویلیو آئی اس کو ریورس کر دیا تو ہمارے پاس لیمڈا آ گیا ٹھیک ہے تو لیمڈا کی ویلیو آپ کے پاس دی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر that is equal to minus two F I delta I I divide by G plus minus G I square minus four F I delta I I I lambda into F minus two lambda I I minus F minus one delta I plus F I whole to the power half یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ گیا یہ کہتے ہیں کہ here the sign must be so chosen that the becomes largest in magnitude ٹھیک ہے لارجسٹ ہونا چاہیے تاکہ اوپر کی جو ویلو ہے وہ کم سے کم ہو نیچے کا لارجسٹ ہوگا تو آپ آبیسلی نیومریٹر میں ویلو جو ہوگی وہ کم سے کم ہوگی تو یہ جناب کوئکلی ہم نے آپ کو بتایا اور then once again we can get a better approximation to the root by using X I plus one is equal to X I plus H I lambda تو اصل میں تو جو کام سارا یہی ہے یہاں پر آ کر اس کو فائنلی ریڈیوس کر دیا ایکس آئی کی ہم نے اپروکسیمیشن لینی تھی اور X I is has been given as X I plus one is equal to X I plus H I into lambda تو لیمڈا ابھی جو اپٹین کیا ہم نے اوپر اس میں بہت ساری ٹرمز انوالو ہیں بڑی لینتھی ٹرمز انوالو ہیں لیکن ان سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں because the number of parameter the number of computations are so many کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو آسان کرنے کے لیے یہ سبسٹیوشنس کی گئیں لیکن کوئی سا ہر سبسٹیوشنس کی ویلیو اس کی اکویلنس آگے موجود ہے تو جو بھی نمبر آئے جب ہم اگزامپل سے کریں گے تو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جو بھی نمبر آئے اس میں ہم اس کی ویلیو صرف سبسٹیوٹ کریں گے اور اسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں تو اسینشلی ہم معلوم کر رہے ہیں approximate value of the root of the A X X square plus plus B C equal to zero کی اور اس کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا آیا وہ آیا X I plus one is equal to X I plus H I lambda where lambda is the expression that has just been given in the earlier flight یہی بات ہے ارلیئر فلائٹ تو اتنا سا یہ ہے اور جب ہم ایک ایگزامپل کریں گے تو یہ انہیں تھوڑا سا زیادہ بہتر سمجھ میں آئے یعنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی کیا کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے لیمڈا کیلکولیٹ لیمڈا کیلکولیٹ کرنا اور اس میں سبسٹیوٹ کرنا اور ایچ آئی کیلکولیٹ کر کے اس کے سبسٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ جائے گا اپروکسیمیشن ہم اسی طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں نا بالکل this is it we are trying to find the root of that very equation تو ہم نے پہلے سپوز کیا تھا کہ ایکس آئی ہمارے پاس ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا ایکس آئی مائنس ون اور ایکس آئی مائنس ٹو جو دو قریبی انٹرسیکشن پوائنٹس دیکھ لیے تھے right. جو ایکس ایکسس کے ساتھ ہے اینڈ سملرلی جی۔ اسی طرح ہم پروسیڈ کر رہے ہیں صرف یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے اور جیسے ہم نے پہلے چار پانچ میتھڈز میں کیا کہ ایکس آئی پلس ون ہم نیکسٹ پوائنٹ ہی بیٹر اپروکسیمیشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں یہاں بھی بیٹر اپروکسیمیشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں تو جناب آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ کریں ٹرائی کریں ہو سکتا ہے آپ نے ٹرائی کر لی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سولوشن بھی آ گیا ہو ہم کمپلیٹنیس کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو کر نہیں سکیں یا وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں تھا یا یہ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا تھا ہم کرتے ہیں تاکہ یہ لیکچر مکمل ہو جائے اور بعد میں اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے تو example is A we have to do two iteration of Muller's method to solve X cube minus three X plus one is equal to zero starting with X not is equal to zero point five X two two is equal zero X one is equal to one تو ہمارے پاس کیا ہے اکویشن ہے X cube minus three X plus one is equal to zero ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے کہاں سے جس میں ہمارے پاس دیا ہوا X not is equal to zero point five X two is equal to zero X one is equal to one تو ہمارے پاس ان uh, پوائنٹس سے اسٹارٹ کریں گے and then the solution is کہ you have to find the value of the function at the point X not which is equal to F not and is given by zero point five whole cube minus three into zero point five plus one تو اس کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں یہ آپ کے پاس جو ویلو آئی ہے minus 0.375. Second, the value of the function at the point x1 which is given by f1 is equal to 1 cube minus 3 into 1 plus 1 which is given by minus 1. Similarly, the value of the function at the point x2 which is equal to f2 is equal to 0 minus 3 into 0 plus 1 that is equal to plus 1 and then the value of c which is equal to f naught ٹھیک ہے c is equal to f naught is equal to minus 0.375 h1 is equal to x1 minus x naught which is equal to 0.5 H two is equal to X not minus X two is equal to zero point five تو یہ جناب ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے جس میں ایف ناٹ معلوم کیا جس میں ہم نے ایف ون معلوم کیا جس میں ہم نے ایف ٹو معلوم کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سی معلوم کر لیا اس کے ساتھ ہم نے ایچ ون معلوم کر لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایچ ٹو بھی معلوم کر لیا اور سی ہمارے پاس وہی ہے وہ والا سی ہے A X square plus B X plus C والا جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایف ناٹ کے برابر ہے اس طریقے سے ہمارے پاس دا ویلو آف اے وہی اے کون سا والا اے ایکس اسکوائر والا تو آپ سب کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں جس میں آپ نے ایچ ون کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے ایف ون کی کرنی ہے ایف ناٹ کی اور ایف ٹو کی یہ جب ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا A is equal to zero point five into minus one minus multiplied with minus zero point three seven five plus zero point five ہم نے اور اسی طریقے سے لیا تھا اب ہم معلوم کر رہے ہیں اب کیا کریں گے اب ہم معلوم کرتے ہیں is equal to X not minus وہی چیز آپ کے پاس ہے two C over plus B B minus minus square four A C یہ جناب آپ کے پاس ایکس کی ویلو آ گئی اس ایکس کی ویلو کو کیلکولیٹ کر لیں اس سے پہلے آپ کے پاس اے کی ویلو 1.5 پوائنٹ آ گئی تھی بی کی ویلو مائنس ٹو آ گئی تھی نیکسٹ سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں نیکسٹ سلائڈ میں آپ کے پاس ویلو آ گئی zero point three three three three یہ آپ کے پاس کس کی ویلیو آ گئی یہ جناب آپ کے پاس ویلیو آ گئی آپ کے پاس بی کی ٹھیک ہے نا اور یہ ہم نے کہا کہ یہ 0.5 سے کم ہے یا اس کے قریب ہے 0.5 سے قریب ہے اب نیکسٹ کیا کریں گے نیکسٹ ہم کرتے ہیں we take X two is equal to zero کیونکہ ٹریشن کرنی ہے نا ایک اور ٹریشن کرنی ہے تو X two is equal to zero X not is equal to zero point three three three three X one is equal to zero point five پھر وہ فارمولا لگائیں ایچ ون کس کے برابر ہوتا ہے H one is equal to X one minus X not which is equal to 0.1667. H2 is equal to x naught minus x2 which is equal to 0.3333. Once again C is equal to f naught وہاں that is equal to the value of the function at the point 0.3333 and that will give you 0.037046. میں اس میں سلائڈس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جس میں بتایا کہ x2 کی ویلیو 0 آ گئی کی کی 0.333 آ گئی 0.5 ہے یہاں سے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایچ ون آپ کے پاس کیا آ گیا zero point seven two zero three three اور the value of the C is equal to zero point zero three seven zero four six welcome کے اندر ہمارے پاس F one value of the function اس کو کیلکولیٹ کر لیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا minus zero point three seven five F two is equal to X two cube minus three X two plus one اب اس میں ویلو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ون ایکس ٹو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا ون ایکس ٹو کی ویلو کیا سبسٹیچیوٹ کرنی ہے ہم نے زیرو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے اے کا فارمولا ہمارے پاس موجود ہے which is equal to H two F one minus with in bracket H one plus H two multiplied with F not plus H one F two divide by H one H two into with in bracket H one plus H two یہ ایچ ون ایچ ٹو کی ایف ون ایف ٹو اور پاس اے آ جائے گا zero point by zero point کریں گے تو zero point eight three three three یہ آپ کے پاس two zero point eight three three similarly the value the B which is two F one minus F not minus A H one square divide by H one is equal to minus two point six تو آپ کے پاس اے کی ویلو بھی آ گئی اور بی کی ویلو بھی آ گئی جب اے کی ویلو بھی آ جائے اور بی کی ویلو بھی آ جائے تو نیکسٹ لائن میں ہمارے پاس کیا کیلکولیٹ کرنا ہے X equal to X not minus two C over B minus under B square minus four A C تو ایکس ناٹ کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں which is zero point three three three three three three minus two into C divide by B minus under B square minus four A C which will be given by minus zero point zero seven four zero nine two divide by minus five point کر لیں تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا زیرو اب then zero point three three three three three یہ ہمارے پاس ایک نیا آ گیا کیا چیز zero point three four seven five یہ ہمارے پاس ایکس ناٹ آ گیا اب کیا کرنا ہے ہم نے یہ دو ایٹریشن کر لیے تیسری ایٹریشن کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایکس ناٹ کیلکولیٹ کر لیا which is equal to 0.333333 x0 آپ کے پاس ہے 0.3475 x1 آپ کے پاس 0.5 ہے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ڈاکٹر صاحب اس ایگزامپل کے ذریعے ہم نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جی ملرس ملرس میتھڈ کو ٹھیک ہے ملرس میتھڈ میں وہی چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی جس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے ایکس ناٹ ہے ایکس ون اور ایکس ٹو ایکس ٹو اور اس کے بعد پھر ہم وہی فارمولا وغیرہ لگائیں گے جس میں ہم نے ایچ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور یا ڈائریکٹلی اگر ہم ہمارے اندر ہمت ہے تو ہم ایکس سے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جس کے اندر ہم سبسٹیوشن نہ کریں کہ ایکس ون ایکس ناٹ وغیرہ کو سبسٹیوشن نہ کریں اینڈ دین ٹرم صرف لینتھ hmm۔ ہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا جی۔ تو مرس میتھڈ میں بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تین پوائنٹس لے کے جی۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ کوالٹی پالینومیل ہوتا ہے X square plus B X plus C پھر ہم نے ان کی جس میں اندر جی۔ یہ پالینومیل آیا تھا اس کو زیرو کے برابر میں اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے سالو کیا تھا جی۔ ہم نے ایکس کو سبسٹیچیوٹ کیا تھا اور اس کی جگہ ہم ایچ لے کے آئے تھے ایچ کے بعد پھر ہم لیمڈا لے کے لیمڈا لے کر آئے اور دین ایک لینتھی ایکسپریشن کو ہم نے جی بھی رکھا مگر that is only one substitution جو ادر وائز یوز نہیں ہوتی کہیں تو فائنل جو کیلکولیشن کمپیوٹیشن ہم نے کی وہ لیمڈا میں کی ون اوور لیمڈا میں then we contribute repeated in terms of lambda اور اس لیمڈا کو یوز کرتے ہوئے we found out the values of X I plus one is equal to X I plus lambda تو اس لیمڈا کی جو کمپیوٹیشن ہے وہاں ہم نے معلوم ہے اور this helps out not x one وہی تھری کمپوننٹ جو بار بار تین پوائنٹ جن سے شروع کیا تھا ان کی امپرووڈ ویلیو معلوم کرتے جاتے ہیں so that we approach the root to level تو میں اگر یہ کہوں تو شاید صحیح ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں we start from somewhere جی ٹھیک ہے اپروکسیمیشن ٹھیک ہے نا ایک اپروکسیمیشن یہ وہ والی بات تو ہے نہیں کہ جس میں ہم کرتے تھے کہ x square minus four is equal to zero x equal to plus two and x equal to minus two لیکن یہاں پہ تو یہ two point zero three four five six seven eight nine تک جائے گا ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے کہیں سے اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا بیٹر سولوشن آتا جائے گا اور انفیکٹ اگر ایک ایکویشن ذرا تھوڑا ٹرکی ہے کمپلیکیٹڈ ہے تو we start from an unknown value ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ایک ایسٹیمیٹ لینا ہوتا ہے اور that estimate may be anything تو ہم نے ویسے ایک اندازہ کرنا ہے کہ it should be close to to the again جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپروکسیمیشن کی ہے ٹھیک ہے نا بیسیکلی اپروکسیمیٹ کیا ہے hundred percent accurate actual value نہیں ہے یہ پلس مائنس تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب point zero zero zero zero one add ہو سکتا ہے مائنس ہو سکتا ہے اسٹارٹ کیا اس کے بعد بیٹر کیا پھر امپروو کیا پھر امپروو کیا اور امپروو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہاں تک کس ایکوریسی کے لیے آپ کو امپروومنٹ چاہیے اور پھر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ جناب ہم نے کیے ہیں سارے میتھڈ کر لیے ہیں بائی سیکشن میتھڈ کی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے بعد نیوٹن ریپسن میتھڈ کی بھی بات چیت کی ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ سیکنڈ میتھڈ کی بھی بات چیت کی ہے اور بھی بات چیت کی ہے جی۔ اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ کیا چیز Graeffe's method Graeffe's root squaring method جی ٹھیک ہے نا اس کو کچھ لوگ گرافس کہتے ہیں کچھ لوگ جرافس کہتے ہیں کچھ گرافی کہتے ہیں واٹ ایور اٹ از ہم اپنے پرپز کے لیے گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ کہیں گے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے یہ آخری طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم روٹس کے معلوم کرتے ہیں اور روٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہی سمپل سے طریقہ کار میں پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو چیز اس میں رہ جائے تو ہی will elaborate further on this one یہ بھی وہ جو بھی آپ مولرس میتھڈ کر رہے تھے تقریباً یہ اسی کا ہی کوئی طریقہ کار ہے the Graeffe root squaring method اس میں دو چیزیں دیکھ لیں ایک تو نام ہے کسی صاحب کا نام ہے گراف اور اس کے بعد روٹ اسکوائرنگ میتھڈ ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس روٹ ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں اسکوائر کریں گے اور اسکوائر کرنے کے بعد کوئی طریقہ کار ہوگا تو اگر ہم نارملی اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو ٹائٹل بتا دیتا ہے کہ اندر اس آرٹیکل کے اندر اس سبجیکٹ کے اندر کیا چیز ہوگی تو it will be somewhere we will be squaring the root اور may be let's see okay, what sort of thing it is. Now this method is particularly attractive for finding all the roots of a polynomial equation. اگر آپ کے پاس کوئی polynomial equation دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے سارے روٹس معلوم کرنے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے گراف صاحب نے جو بتایا تھا تو that will be quite good in finding all the roots of a polynomial equation اور ہم کنسیڈر اے پالینومیل اکویشن یا پالینومیل آف تھرڈ ڈگری اب یہ پالینومیل تھرڈ ڈگری کی جو ہمارے پاس ہے f x equal to a naught plus a one x plus a two x square plus a three x cube very standard یہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوگا کسی کسی نہ کسی جگہ جب آپ ایف ایس سی میں پڑھ رہے ہوں گے یا بیٹرک میں پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی یہاں پر لینئر جبرا وغیرہ تو وہاں پہ you will definitely you must have come across this sort of polynomial a naught plus a one x plus a two x square plus a three x cube ٹھیک ہے جناب آگے چلیں ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ایف ایکس ہے f x x x x کیا ہے a a a a naught plus plus plus one two square three cube اب ہم ایک اور کرتے ہیں کہ فنکشن آف مائنس ایکس یعنی ایکس کو ریپلیس کرتے ہیں مائنس ایکس کے تو ہمارے پاس کیا ایکسپریشن آئے گا اگر آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس وہی آئے گا a naught minus a one x plus a two x square minus a three x cube تو یہ جناب آپ کے پاس ایف ایکس آ گیا اور ایف مائنس ایکس آ گیا ان دونوں کو کیا کریں ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں یعنی f x into f minus x f x into f minus x تو آپ کے پاس آ جائے گا ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے آپ کے پاس آ جائے گا a three square x six یہ ارینج کر لیں گے نا a three square x six minus a two square minus two a one a three x four plus a one square minus two a naught a two x square minus a naught square جی ڈاکٹر صاحب میں نے اب کیا کیا پہلے ایف ایکس ایک ڈیفائن کر لیا تھا جو ایک پالی تھا a naught plus a one x plus a two x square plus a three x to the power three ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ایف آف مائنس ایکس لیا اور ان دونوں کو آپس میں میں نے ملٹیپلائی کیا جی تو بیسیکلی یہ ایف ایکس کو اسکوائر کرنے کے ہی برابر ہے only that a negative sign will appear تو ہم اس کو اسکوائرنگ میتھڈ بھی بہرحال کہتے ہی ہیں اور اسکوائر ہم نے کرنا ہی ہے ان ٹرمس کو تو یہ this is where the squaring comes in کہ ایک طرح سے اگر ہم ایف آف ایکس کو ایف آف مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اٹ مینس کہ ان اے وے ہم ایف ایکس کو اسکوائر کر رہے ہیں but with also in a way that x is being replaced by minus x in one of the terms یعنی کہ بیسیکلی ہم نے الٹیمیٹلی یہ ہے ایف ایکس کو ایف مائنس ایکس جو ملٹیپلائی کیا ہے جی۔ تو اس کے اندر سے کچھ ٹرمس ہم نے ریڈیوس کیے ہیں اگر ہم ایف ایکس کو ہول اسکوائر کرتے تو اس کے اندر x six x five x four x three x two اور ایکس ون مطلب سائڈ ٹرمس آتی جی ساری پاور آتی ہیں شاید کچھ اکٹھی ہو جائیں گی کیونکہ اس کے اندر سارے کے ساری اسکوائر جو مطلب سکس کی آ گئی ہے پھر فور کی آ جائے گی جی, یہ ہول اسکوائر کے سینس میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال ملٹی پلائی اس کو کیا گیا تو اب یہاں پر اسی لیے پھر جو ایکس کیوب کی ٹرم تھی وہ ایکس سکس میں ریفلیکٹ ہوگی اور ایکس اسکوائر والی ایکس فور کی ٹرمس میں آئے گی اینڈ سو آن تو یعنی کہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ کہ میں ایکس اسکوائر کی جگہ کوئی ایک سبسٹیوشن کر دوں ایک سبسٹیوشن اور ایکس فور کی جگہ پھر وہ سبسٹیوشن آ جائے گا اور ایکس 6 کی جگہ بھی سبسٹیوشن آ جائے گا back to variable which will be looking like the original x جی اوکے تو جناب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس طریقے سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے a three square x six ہے minus a two square minus two a one a three x to the power four ہے اور اس کے بعد plus a one square minus two a naught a two x square minus a naught square ہے ایکس اسکوائر کی جگہ ٹی سپوز کرتے ہیں یعنی اب نئی سبسٹیوشن کر رہے ہیں کہ ایکس اسکوائر کی جگہ ٹی رکھتے ہیں تو ایکس فور کی جگہ ہم کیا رکھیں گے ٹی اسکوائر رکھیں گے اور ایکس سکس کی جگہ ہم ٹی کیوب رکھیں گے اس سبسٹیوشن سے ہمارے پاس کیا آ گیا ایکسپریشن جی جناب جو پالینومیل بن جائے گا وہ ہے a three square t cube minus a two square minus two a one a three t square plus a one square minus two a naught a two t minus a naught square تو یہ جناب آپ کے پاس ونس اگین ایک پالینومل ہو گیا پالینومل کس کے اندر آ گیا ٹی کے اندر آ گیا کون سی ڈگری کا ہے یہ تھرڈ ڈگری کا پالینومل آپ کے پاس آ گیا جس کے اندر ٹی کیوب کا جو ہے اے تھری اسکوائر ہے ٹی اسکوائر کا جو ہے آپ کے پاس a two square minus two a one a three and plus t کا جو ہے a one square minus two a naught a two and minus a naught square ٹھیک بات ہو گئی جی یہاں پہ کلیئر ہے آگے چلتے ہیں اب یہ تھوڑی سی تقریر ہے یہ تھوڑی سی تقریر آپ دیکھ لیں پڑھ لیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ ایک رواں ہو جائے اور اس کو پھر ہم ایکسپلین کریں گے میں اور ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم نے کہا کیا اس کے اندر the roots of this equation are squares اور two to the power i ٹھیک ہے نا اس کیس میں آپ کے پاس آئی آئیزیگل ٹو ون تھا تو اس لیے اسکوائر ہو گیا the roots of this equation are normally two to the power i powers of the original roots indicates that squaring is done once ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ ہم نے کیا کیا اسکوائرنگ ایک ہی دفعہ کی ہے کبھی دو دفعہ بھی کرنی پڑے گی کبھی تین دفعہ بھی کرنی پڑے گی the same equation can again be squared and this squaring process is repeated as as many required ٹھیک ہے نا جتنی دفعہ بھی چاہیں ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں after H squaring the becomes large and overflow is possible as I increase ٹھیک ہے جناب سیکنڈ کیا چیز ہے suppose we have square given polynomial I times then we can estimate the value of the root by evaluating 2i roots of ai over ai minus 1. ٹھیک ہے نا یہ ایپسلوٹ میں لکھا ہوا ہے a i over a i minus one کیا کہا ہے یہاں پہ اس کو دوبارہ سے پڑھیں suppose we have square the given polynomial i times یعنی ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں جتنی مرتبہ بھی آپ نے کر لیا کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ یاد رکھیں کتنی دفعہ آپ نے کیا چار دفعہ کیا پانچ دفعہ کیا تاکہ آئی کی ویلیو یہاں پر ڈیٹرمن ہو value of the roots degree گنک lastly the problem by recalling the original this method fails when the roots given polynomial are repeated جناب یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں روٹس ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے اگر روٹس ریپیٹڈ ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا یعنی method holds for all roots roots اگر برابر ہو ہو جائیں جائیں گے گے اکول تو پھر یہ میتھڈ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایگزامپل بھی چلیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آپس میں ڈسکس کر لیں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کلیئر ہو جائیں جی, جی، ڈاکٹر صاحب اسٹوڈینٹ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ ہم we started with a polynomial a naught plus a one x plus a square x square a two a x square plus a three x cube ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا ایف آف مائنس ایکس سے تو جو بھی اس کی ویلیو آئی اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا اور اسی کو ہم اسکوائرنگ پروسیس کہہ رہے ہیں اور فائنلی یہ جو ٹرم نیچے لکھی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی کیوب اور ٹی اسکوائر ٹی اور کانسٹنٹ ٹرمز آ رہی ہیں اور ان کے کوفیشینٹس آ رہے ہیں تو ٹیو ٹی کیوب وہ رول پلے کر رہا ہے جو پہلے ایکس کیوب رول پلے کر رہا تھا سملرلی uh, اور اس کا coefficient instead of a three اب اے تھری اسکوائر اپیئر ہو رہا ہے اسی طرح سے جو کوفیشینٹ آف ایکس اسکوائر پہلے a a a two two تھا that now has been replaced by square square minus two a a three with a negative sign and so on so اسی طرح سے اس بات کو اب یہ جو ایک اسکوائرنگ بار کی گئی تو اس کو انہوں نے جنرلی تو لکھا ہوا ہے two to power i which me and if i here happens to be one تو ہم نے ایک بار اسکوائرنگ کی اور اگر ہم جو بھی ہمارے پھر اس طرح سے روٹس آئیں گے uh, معلوم کریں گے کہ ہاؤ گڈ دے آر اگر وہ ان کی اپروکسیمیشن اچھی ہے وی ول اسٹاپ دے اگر اچھی نہیں ہے we will square the thing again and we will continue this process till we reach the required solution تو یہ آئی اس چیز کو ریفر کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم نے روٹس کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو روٹس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے یہ کوفیشینٹس ہمیں a i divided by a i minus one compute کرنے پڑیں گے تو each time we have to calculate this n جو ہے وہ degree of the given polynomial ہوگی تو اگر لاسٹ اگزامپل میں جس طرح سے ہماری جو ڈگری ابھی ہم نے اوپر لکھا وہ تھی تھری کیونکہ تھرڈ ڈگری پالینومیل تھا لیکن بہرحال روٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے we will have to use the coefficients of a i over a i minus one modulus تو اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا اس کو ذرا تھوڑا سا ایگزامپل سے ذرا ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن پھر آتی ہے تو دو امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے جن کے اوپر توجہ دینی ہے وہ ہے two to the i valuation two to the i root تو that means i equal to one means we have squared once اور یہ کوفیشینٹ جو یہاں پر دیا ہوا ہے یہ کمپیوٹیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے as we demonstrate with the example تو ڈاکٹر صاحب یہ ایگزامپل کی طرف ہم آتے ہیں ایک دفعہ اور میں دوبارہ سے واپس جاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بنایا تھا کہ ایف ایکس بنایا تھا پھر ایف ایکس کو ایف مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کیا تھا جی، جی۔ اور اس کے بعد ہم نے ایکس اسکوائر کو ہم نے ٹی کے برابر سپوز کر لیا تھا جی۔ تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی تھی a three square t square n minus وہ second term and third term تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز آئی تھی a three square t cube ٹھیک ہے نا اب دوبارہ سے پھر ہم لیں گے یہ یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس ایک پالینومیل ٹی میں آ گیا اس کو ہم ایف ٹی سپوز کر سکتے ہیں یا جی ٹی سپوز کر سکتے ہیں g t is equal to suppose جی، وہ جی۔ کیا ہو جائے گا a three power four four ہو جائے گا سملرلی پاور سکس آئے گا یا ایٹ آئے گا ٹھیک ہے جناب اسکوائر ہی کرتا جا رہا ہے نا جی۔ ایک دفعہ مطلب اے تھری اسکوائر آئے گا پھر اے تھری پاور فور آئے گا وہی مطلب ہے کہ ٹھیک جناب تو اب چلتے ہیں آگے کی طرف جس میں ہم نے اگزامپل کرنی ہے using Graeffe's root squaring method to find all the roots of the equation x cube minus six x square plus eleven x minus six zero یہ آپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ ہم آسان سی ایگزامپل لیتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے دو وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں آسان آسان چیزیں ہم کر لیں مشکل مشکل چیزیں آپ کریں گے مشکل چیزیں آپ کریں گے تبھی تو آپ ایکسپرٹ بنیں گے دوسری چیز جو صحیح بات یہ ہے کہ اگر شروع کے اندر یہ کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لے لیں تو یہ بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ شروع میں ہی کنفیوز ہو جائیں تو ہم ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہے گی اور رہی ہے کہ ہم آسان سی ایگزامپل لیں تاکہ جو ہم نے پورا پروسیجر بتایا ہے وہ یہاں کلیئر ہو جائے بجائے اس کے کہ اگر ہم کمپلیکیٹڈ ابھی اگزامپل لے لیں تو یہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا اور ہم آپ کو کنفیوز کر دیں گے بٹ ہم نے یہی انٹینشنلی آئندہ بھی یہی کریں گے کہ آسان سی ایگزامپل لے کے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے the main purpose is not to solve the example the main purpose is to make the concept clear the make the ideas clear جب آئیڈیاز آپ کے پاس کلیئر ہوں گے تو آپ کسی طرح کی ایگزامپل چاہے چھوٹی ایگزامپل ہو چاہے بڑی ایگزامپل ہو وہ آپ کر سکیں گے یہ چیزیں زندگی کے اندر بھی کرتے ہیں کہ جس آدمی نے مقابلے میں جانا ہوتا ہے اس کو تیاری کراتے ہیں ہر طرح کی اس کی تو آپ کو جو ہم تیاری کرا رہے ہیں ہر طرح کے سوالوں کو ہینڈل کرنے کی سالو کرنے کی ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو ہم نے میتھڈ ان کو بتا کے اس میتھڈ کی اپلیکیشن کو السٹریٹ کرنا ہے تو اس کی السٹریشن ہمیشہ پہلے ایک سمپل اگزامپل سے ہی کی جاتی ہے تاکہ وہ ان کو آ جائے آرام سے چیزیں ہو جائیں اور جب وہ ان کو اپلیکیشن ہو جائے تو from the easier thing it's easy to move to the difficult steps اگر ڈیفیکلٹ پہلے کرائیں گے تو وہ تو بہت ساروں کو تو شاید پرابلم نہ ہو مگر بہت سارے اسٹوڈینٹس کو کنفیوز کرے گا تو that is why it's better to start simpler equation آج ہم ہم ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جب لیکچر لیکچر میں میں یا پہنچیں گے جی۔ تو ہم ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لیں گے جی۔ اور بالکل یہ بہت اچھا رہے گا اور ہم سارٹ آف فلیش بیک اور جو پچھلے لیکچرز کیے ان میں جہاں پہ سلیکٹڈ ٹاپکس پہ اس طرح کی ایگزامپل ڈیفیکلٹ ایگزامپل کو ٹیکل کریں تو جناب ایک کمنٹ ہے جی۔ کہ آپ کا ہم دس پندرہ لیکچر کے بعد کوئی ایگزامپل لیں گے جس وقت کہ آپ بھی کافی روا ہو جائیں گے آپ بھی بہت سارے کام کر چکے ہوں گے بہت ساری ایگزامپلس بھی کر لی ہوں گی and that's what we will try to do it تو ابھی آج پھر وہی سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں x cube minus six x square plus eleven x minus six two zero Graeffe's method لیں گے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے یہ ایک اگر آپ زیرو ہٹا دیں تو یہ پالینومیل ہے تھرڈ ڈگری کا یا یہ کویشن ہے تھرڈ ڈگری کی ٹھیک ہے using Graeffe root squaring method the first three squared polynomial are as under for i equal to one the polynomial is x cube minus thirty six minus twenty two x square plus one twenty one minus seventy two x minus thirty six یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس یہ دیکھیں اس کو چیک کریں کہ x cube minus thirty six minus twenty two x square plus one twenty one minus seventy two x minus thirty six کہاں سے آیا یہ وہی آیا جو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا کہ a three square t cube تھا نا آپ کے پاس a three square into t cube minus جو ٹرمس تھیں آپ کے پاس a not a one a two کی وہی چیز یہاں پر لکھی ہے اس کو اگر ایک دفعہ ہم واپس کیوب کو دوبارہ ایکس کیوب لکھ دیا گیا ٹی کیوب کو دوبارہ سے ہم نے کیا ایکس کیوب لکھ دیا ٹھیک ہے جناب تو ہم دوبارہ سے آتے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ پھر وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ یہی جو ایکسپریشن آپ کے پاس ہے سلائڈس میں جس میں ہے کہ a three square t cube minus a two square minus two a one a three یعنی کہ ٹی اسکوائر کا جو ہے وہ ہے a two square minus two a one a three اور ٹی کا جو کافیشینٹ ہے a one square minus two a not a one اور جو کانسٹینٹ ٹرم ہے مائنس اے ناٹ اسکوائر ہے آتے ہیں اپنی ایگزامپل کی طرف اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس یہی آ گیا x cube minus thirty six minus twenty two x square یعنی a not a one a two کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی ہے تو آپ کے پاس جو پالینومل آ گیا that is equal to x cube minus fourteen x square plus forty nine x minus thirty six یہاں پر یہ خیال رکھیے گا کہ اگر ہماری جو اکویشن ہے اس کے اندر جو اے تھری ہے اس کی ویلو جو ہے وہ ون ہے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے for i is equal to two the polynomial is اب i is equal to two آ گیا پالینومل آپ کے پاس کیا آ گیا x cube minus one ninety six minus ninety eight یعنی کہ اس کے بعد آگے چل رہے ہیں یہاں پہ ابھی چھوڑا تھا ہم نے پریویس میں once again x x cube minus minus one ninety ninety six eight square plus اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا two two the is x cube minus ninety six تو یہ آ گیا آپ کے پاس four similarly for i is equal to three the polynomial will be x cube minus six eight one eight x square plus one six eight six four three three three x minus one six seven nine six one six تو یہ جناب آپ کے پاس ایک پالینومیل آ گیا فور تھری اس سے پہلے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا پالینومیل اکول ٹو ٹو کے لیے اور اس سے پہلے ایک سمپلر پالینومیل کیلکولیٹ کیا تھا i is equal to one کے لیے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے تین جس میں کیلکولیٹ کیے ہیں اور تین دفعہ ہم نے اسکوائر کیا ہے پہلی دفعہ اسکوائر کیا تھا تو آئی اکول ٹو ٹو کے لیے آپ کے پاس آ گیا تھا اس کے بعد پھر اسکوائر کیا ہے تو آئی ازیکل ٹو تھری آپ کے پاس آ گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کے لیے بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو اکویشن ہمیں دی ہے اس کے روٹ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کر رہے ہیں with the help of Graeffe's method تو ہم نے پہلے کیا کیا ایک دفعہ اسکوائر کیا اسکوائر کرنے کے بعد کوفیشنس وغیرہ اس کے کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اسکوائر کیا تو الٹیمیٹلی تو ہم نے وہی معلوم کرنا ہے اور کون سا وہ جو فارمولا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ماڈلس والا a i over a i minus one ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں the roots of the polynomial are تو پہلے for n is equal to one کے لیے کیا آپ کے پاس آیا تھا thirty six over forty nine under root which is equal to zero point eight five seven one four roots of the polynomial are number one under root thirty six ninety eight five seventy nine eight third fourteen four one seven اب کیا کر رہے ہیں similarly the roots nine three power one by four by two zero point nine eight two one second one is one three nine three divided by nine power root of three nine three divided equal to one point nine four one seven finally the fourth root of ninety eight which is equal to three point one four six four اس کیس میں تین روٹس جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں zero point nine eight two one that is is two one point nine four one seven and that is equal to three point one four six four third one is three point one four six four اب تینوں کو دیکھیں اگر ذرا ایکوریٹلی تو جو پہلا روٹ ہے وہ آپ کے پاس ون کے برابر ہے تقریباً ٹھیک ہے نا point nine eight is approximately one نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ون کے برابر نہیں ہے لیکن چلیں سیکنڈ روٹ جو ہے آپ کے پاس وہ one point nine four one seven ہے اور تھرڈ روٹ آپ کے پاس 3.1464 ہے اگر بہت ایکوریٹ کرنا ہے 3.1 ہو سکتا ہے 3.14 ہو سکتا ہے اور بہت ہی زیادہ کرنا ہے تھری بھی ہو سکتا ہے still better estimates of the root جو بات میں نے کہی تھی نا اس کو میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جس میں آئی ٹو تھری تھا تو کیا ہے آپ کے پاس یہ ذرا غور سے دیکھنے والی چیزیں کافی لمبی سی فگرس ہیں پہلا جو روٹ آیا one six seven nine six one six divided by one six eight six four three three two the power fourth root of six seven nine six divided by one six eight six four three three zero point nine nine nine four nine second root is the eighth root of یا پاور ون بائی ایٹ جسے کہتے ہیں آپ eighth root of one six eight six four three three divided by six eight one eight and that is equal to one point nine nine one four three and the the lastly third root is the eighth root of six eight one eight is equal to three point zero one four four the exact value of the roots of the given polynomial are one two and three ہم نے اتنی مشکل کیوں کی ڈاکٹر صاحب اتنی کمپلیکیشن کرنے کے بعد اگر ون ٹو تھری ہی آنا تھا جی تو ہم نے یہ کیوں اتنی تکتو کی کیونکہ اس لیے کہ یہ تو ایک ہم یہاں میتھڈ بتا رہے ہیں اور یہاں تو ایزیئر ایگزامپل ہے آسانی سے جواب ون ٹو تھری آ گیا لیکن ان اندر question it may not be so simple تو وہاں پر ہمارے پاس پھر ایک میتھڈالوجی ہونی چاہیے جس سے ہم ایک اپروپریٹ آنسر معلوم کر سکیں of difficult questions that may be تو یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے پہلے کیے تھے کسی زمانے میں شاید فرسٹ سیمسٹر میں کیے ہوں گے کسی وقت وہ کارڈن رول تھے جس میں ہم نے کون سی کیوبک اکویشن سالو کرتے تھے جی۔ پھر وہ ڈیکارٹس رول تھا بائی کوآڈریٹک کو سالو کرنے کا جی۔ تو وہی چیزیں کچھ یہاں پر نہیں یہ اسی طرح کی ہیں لیکن وہ تھی صرف کیوبک اکویشن کے لیے یا اسپیسیفک اکویشنس کے لیے یہ ہے ایک general any non linear equation تو ہم نے یہاں کیوبک ایکویشن تو ایگزامپل کے طور پہ لی ہے any non linear equation can be of any order یعنی یہ ہماری خوش قسمتی تھی ہماری ہوشیاری تھی کہ ہم نے تھرڈ ڈگری ایگزامپل کے لیے ہم نے وہ لی ہے تو ہمیں اگر اگر ٹین ڈگری کی کویشن سالو کرنی پڑتی تو اس طریقے سے ہم سالو اس طریقے سے سالو کر لیتے اور we could have a good approximation on that اور اسٹوڈینٹس اس بات کو دیکھیں گے ذرا بلکہ پچھلی سلائڈ کے اوپر جاتے ہیں تو اسٹوڈینٹس اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیونکہ کیوبک اکویشن لی تو اس کے تین آنسر آنے تھے تو تین آنسرز آئے اور جو ہمارا پہلی اپروکسیمیشن تھی یعنی جو فرسٹ اٹریشن ہم نے کی when i was equal to one تو ہمارا جو آنسر آیا وہ x x cube minus fourteen square plus forty nine x minus thirty six x آیا تو اس سے جب ہم نے روٹس کی ویلیو کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے تو جو فارمولا تھا جس پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ذرا یاد رکھیے modulus اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں دیکھیے کہ یہ اگر ہمارے پاس اے ناٹ تھرٹی سکس آ رہا ہے تو اے آئی مائنس ون اس سے پچھلا جو ہے وہ فورٹی نائن ہے so we will have thirty six divided by forty nine simple square root یعنی thirty six by forty nine to the power half اس لیے کہ ہمارے آئی کی ویلیو ون ہے تو ایک روٹ ہمارے پاس جو آئے گی اپروکسیمیٹ وہ ہے thirty six by forty nine to the power half اور پھر یہاں سے فورٹی نائن اگر ہم نیکسٹ ویلیو لیں forty nine divided by fourteen یاد رکھیں ہم ماڈولس لے رہے ہیں again square root of that and that will give us under root and similarly fourteen by one square root of that we get under root this is a first approximation اور جیسے کہ ہم نے بعد کے آنسر سے دیکھا یہ کوئی بہت اچھی اپروکسیمیشن نہیں ہے کیونکہ آنسر جو ہیں وہ تھوڑا سا ویری کرتے ہیں فرام دی ایگزیکٹ آنسرس لیکن اسی لیے جب ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم اسی طرح سے انہیں کوفیشنٹس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر کے اپروپریٹلی کیلکولیٹ کریں اور اسکوائر روٹ کیونکہ رپیٹ ہو جائے گی تو ہم فورتھ روٹ لے رہے ہیں اور فورتھ روٹ پہ پوائنٹ دیکھیے کلوزر آ رہے ہیں آنسر امپروو ہو رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے بتایا تھا we have a much better approximation first time اگر پوائنٹ ایٹ فائیو آتا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہی پوائنٹ نائن ایٹ آ رہا ہے which is much closer to one اور اسی طرح سے باقی آنسر بھی امپروو ہو رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینڈ کہ جب ہم تھرڈ ٹائم کرتے ہیں تو it is almost getting us to the exact answer so the method is really good because it gives you a very close یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہمارے پاس آئی ٹو ون ہے تو ہم نے اسکوائر روٹ لیا تھا پھر آئی ٹو ٹو ہے تو ہم نے فورتھ روٹ لیا تھا آئی ٹو تھری ہے تو ہمارے پاس ایٹ روٹ ہمیں کرنا پڑا اور میں نے ان کو بچوں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو ہیں ان کو جو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو وہ کس سیکوینس میں لے رہے ہیں جناب ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے ہم جلدی سے اجازت لیتے ہیں جی، کیونکہ بالکل بھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارے پاس بات چیت ہوگی جو جی۔ ملاقات ہوگی اس کے اندر ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کے اندر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کریں گے جی، اور آج ہم نے ایک نیا میتھڈ گرافس میتھڈ بتایا بلرس میتھڈ کو ہم نے ریوائز کیا فار ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کہ بچوں سے اجازت لیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا مینٹل اور فزیکل اور اپنے ملک کا بھی خاص خیال رکھیے گا ٹھیک ہے اگلے لیکچر تک کے لیے ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل فزیکل اور میتھمیٹک ہم دونوں کو جنید زیدی اور اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم